السلام علیکم measurement of personal characteristics and the feature of the workplace for job placement this is the topic that we are going to discuss today imagine for a moment a situation that your friend has a choice to make between two job offers two options equally attractive are available دو جگہوں سے کسی کو ایک نوکری کی آفر ہوتی ہے دونوں جگہوں پر سیلری پیکج تقریباً ایک سا ہے گھر سے دفتر تک کا ڈسٹینس بھی تقریباً ایک سا ہے اور باقی جو فوائد یا جو ایکسٹرا بینیفٹس نوکری سے ملنے ہیں وہ بھی تقریباً ایک سے ہیں اب اس شخص کو ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے آپ کس طرح سے یا آپ کا دوست کس طرح سے یہ فیصلہ کرے گا کہ مجھے کون سی نوکری جو ہے وہ لے لینی چاہیے we know that a number of factors may be involved in this decision making. For example, the type of boss that we are going to have, the type of colleagues that we expect to meet in future, the characteristics of the workplace, the noise, the pollution level, the work environment, job setting, so many things matter in job placement decision making. لوگ جب کسی بھی نوکری کا انتخاب کرتے ہیں تو سب سے پہلی اور سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ ہمیں ملازمت مل جائے اس کے بعد جو دوسری چیز ہمارے لیے اہمیت رکھتی ہے وہ ہے ایک اچھا سیلری پیکج لیکن اگر یہ دونوں چیزیں ہمیں میسر ہوں تو پھر ہم کچھ اور چیزیں بھی اپنی نوکری میں یا امپلائمنٹ میں یا ورک پلیس میں یا ورک سیٹنگ میں دیکھنا چاہتے ہیں اس سیشن میں ہم دو چیزوں کے بارے میں بات کریں گے جو کسی بھی شخص کی جاب ریلیٹڈ ڈسیزن میکنگ سے تعلق رکھتی ہیں ایک تو یہ کہ پرسنل کیریکٹرسٹکس اور دوسرے یہ characteristics of the workplace یعنی کسی انسان میں پائے جانے والی خصوصیات یا اس کی ٹریٹس ان کا کس حد تک عمل دخل ہے اس کی جاب سلیکشن کے بارے میں فیصلے میں اور اسی طرح سے ورک سیٹنگ کی جو خصوصیات ہیں وہ کس طرح سے اس کے ڈسیزن کو متاثر کر سکتی ہیں لیکن یہ تو شاید ایک تھوریٹیکل چیز ہوگی اس سے زیادہ اہم چیز جس کے بارے میں ہم آج بات کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم کس طرح سے اس چیز کو اسیس کر سکتے ہیں اور کس طرح سے اس چیز کی میجرمنٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی شخص ایسی کون سی کیریکٹرسٹکس رکھتا ہے جس کی وجہ سے وہ کسی جاب کے لیے ایک سوٹیبل کینڈیڈیٹ ہو سکتا ہے اسی طرح سے ہم کس طرح سے یہ جان سکتے ہیں کہ کوئی ورک پلیس میرے لیے اچھی ورک پلیس ثابت ہو سکتی ہے یا کہ نہیں as a student of psychology you are very well familiar with role of personal interest job selection اور لیٹ سے ووکیشنل چوائس اور ڈسیزن میکنگ ہم نے بہت سے ایسے ٹیسٹ دیکھے ہیں جن میں ہم کسی بھی شخص کے انٹرسٹ کی میجرمنٹ کر سکتے ہیں جیسے اسٹرانگ کے بنائے ہوئے ٹولس ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی شخص کسی خاص طرح کی ملازمت کے لیے کیا انٹرسٹ رکھتا ہے یا نہیں اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر کسی شخص میں کسی جاب کے لیے انٹرسٹ موجود ہے تو شاید اس جاب کے لیے ایک بہتر کینڈیڈیٹ ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس بہت سا ریسرچ لٹریچر ہے جس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ محض کسی شخص کا انٹرسٹ یا کسی جاب کے لیے اس کی دلچسپی اس بات کے لیے کافی نہیں ہے کہ وہ شخص جو ہے اس جاب کے لیے بہترین شخص ہوگا which means that the decision whether a person is the right or the best person for the job does not depend upon the interest of the person own مثال کے طور پہ مجھے ہو سکتا ہے کہ بہت دلچسپی ہو کہ میں پائلٹ بن جاؤں لیکن میری دلچسپی اس پروفیشن میں اس بات کے لیے کافی نہیں ہے کہ کیا میں ایک پائلٹ بن پاؤں گی یا نہیں اور اگر میں پائلٹ بن جاؤں تو کیا میں ایک اچھی پائلٹ بنوں گی یا نہیں کیونکہ ایک پائلٹ بننے کے لیے ایک جہاز اڑانے کے لیے ایک خاص طرح کی کیریکٹرسٹکس رکھنے والے لوگوں کی ضرورت ہے اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ڈاکٹرس میڈیسن کے پروفیشن میں آ جاتے ہیں تعلیم مکمل کرتے ہیں پوری ٹریننگ مکمل کرتے ہیں لیکن وہ ضروری نہیں کہ ہر طرح کے وارڈ میں ایک جیسی پرفارمنس دکھائے ہم نے ایسے بہت سے ڈاکٹرس دیکھے ہیں جو خون کا ایک قطرہ بہتا ہوا دیکھ لیں تو ان میں گھبراہٹ تاری ہو جاتی ہے انگزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ اسٹریس محسوس کرتے ہیں اسی طرح there are many doctors do not like to work with the dying patients on the other hand there are doctors who are not bothered about whether they are working in the gynae ward or in the cancer ward similarly we can see the same case in nurses nurses کچھ نرسز ایسی ہیں جن کی خاص پریفرنس ہوتی ہے ایک خاص طرح کے وارڈ میں کام کرنے کے لیے اور دوسری جانب ایسی نرسز بھی ہو سکتی ہیں جو کسی بھی طرح کے پیشنٹ کے ساتھ کام کرتے ہوئے نہیں گھبراتی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پرسنل uh, انٹرسٹ یا ووکیشنل انٹرسٹ ظاہری بات ہے کہ بہت اہمیت رکھتے ہیں جاب ریلیٹڈ ڈسیزن میکنگ میں لیکن اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی ایسی ہیں جن کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے اس سے پہلے کہ ہم یہ فیصلہ کریں کہ کسی شخص کو ایک خاص جگہ پر ایک خاص جاب سیٹنگ میں بھیجا جائے یا کہ نہیں سائیکولوجسٹ نے بہت سے ایسے ٹیسٹ بنائے ہیں جن کی مدد سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں میں کیا کیا ٹریٹ یا کیریکٹرسٹکس پائی جاتی ہیں اور وہ کریکٹرسٹکس مختلف طرح کی جابس کے حوالے سے کتنی ریلیونٹ ہے whatever tools we have available and whatever strategies سائیکالوجسپ in this regard are primarily based on certain theoretical approach the psychologists who have developed these tests, they belong to their specific theoretical or ideological approach جو ان کی سوچ تھی جو کہ وہ محسوس کرتے تھے پرسنل کریکٹرسٹکس کے بارے میں اسی کی بنیاد پر اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے مختلف ٹولز یا اسیسمنٹ پروسیجر جو ہیں وہ ڈیوائز کیے مثال کے طور پہ ایک تھریٹیکل اورینٹیشن جو شاید خاصی پاپولر بھی ہے اور شاید ایک پائنیئر کی حیثیت رکھتی ہے وہ ہے Osipow's vocational dimensions approach the trait factor approach Osipow's کی اپروچ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے ٹریڈ فیکٹر اپروچ ہے اس اپروچ میں آ, کسی بھی شخص جس کے بارے میں ہم نے ڈسیزن میکنگ کرنی ہے یا جس شخص نے خود کے بارے میں اپنے پروفیشن کے بارے میں ڈسیزن میکنگ کرنی ہے اس کی ٹریڈس کو مد نظر رکھا جاتا ہے اس اپروچ کی جو ایک بنیادی خصوصیت یہ ہے وہ یہ ہے that it has a global approach it takes into consideration variety of variety of of a person's personality and behaviour one can see that Osipow has a global approach and considers a number of traits or let's say aspects of a person's personality یعنی یہ نہیں سمجھا جا رہا کہ کسی شخص کی پرسنالٹی یا بہیویئر کے کسی ایک ہی پہلو کو لے کے یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ یہ شخص ایک سرٹن جاب کے لیے سوٹیبل ہوگا یا نہیں ان کے اپروچ میں جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ کسی ایک طرح کا ٹیسٹ استعمال کیا جائے یا کوئی ایک مخصوص ٹیسٹ جو ہے اس کو ایویلویشن کے لیے استعمال کیا جائے اور یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ کوئی شخص کسی جاب کے لیے سوٹیبل ہے یا نہیں یہ ایک بیٹری آف ٹیسٹ کو استعمال کرنا ریکمینڈ کرتے ہیں ان کی اپروچ میں جس کو ہم کہہ رہے ہیں the the trait factor approach approach and vocational اس میں یہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے اور یہی پریکٹس کیا جاتا ہے کہ آپ ایک ورائٹی آف ٹیسٹ استعمال کریں کچھ ٹیسٹ جو وہ استعمال کرتے ہیں وہ آپ میں سے کچھ سے واقف بھی ہیں اور کچھ سے شاید اتنا زیادہ واقف نہیں مثال کے طور پہ the battery include test such as Kuder occupational interest survey آپ اس سے واقف ہیں اسٹرانگ کیمبل انٹرسٹ انوینٹری اس سے بھی آپ واقف ہیں اس میں کسی انسان کے انٹرسٹ ہیں جو اس کو میجر کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ٹیسٹ جس کے ذریعے کسی شخص کے میوزیکل ٹیلنٹ کو ہم جان سکتے ہیں وہ بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اس کا نام ہے Seashore measure of musical talents and then we have another test Purdue peg boards اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان ٹیسٹوں کو اگر آپ دیکھیں تو یہ مختلف طرح کی چیزیں مختلف طرح کی ٹریٹس اور مختلف طرح کی ابلیٹیز کو میجر کر رہے ہیں تو جس کا مطلب یہ ہوا کہ آسپو کی اپروچ جو کہ ایک گلوبل اور ملٹا ڈائمینشنل اپروچ ہے اس میں اس چیز کا دھیان رکھا جا رہا ہے کہ کسی شخص کی اسسمنٹ کے لیے اس کے مختلف ٹریٹس کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے جس کو اگر ہم تھوڑا سا زیادہ گہرائی میں جا کے دیکھیں تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ مختلف طرح کی جاب پلیسمنٹس کے لیے صرف کسی ایک طرح کی خصوصیت یا ایک طرح کی ٹریٹ کی ضرورت نہیں ہوتی اس تھیری کے مطابق بلکہ کسی شخص کو ایک سیٹ آف ٹریٹس کا مالک ہونا چاہیے کسی بھی خاص ملازمت والی پوزیشن کے لیے this approach gives quite comprehensive information regarding the traits and interest of a person however it has been criticised also because it does not take into account the work environment جو لوگ اس طریقہ کار پر اور اس اپروچ پر تنقید کرتے ہیں ان کا خیال ہے کہ اس اپروچ میں محض کسی شخص کی کریکٹرسٹکس اور ابلیٹیز پر توجہ دی جا رہی ہے اور اس چیز کو مد نظر نہیں رکھا جا رہا کہ ورک پلیس جو ہے اس کا ماحول یا اس کا انوائرمنٹ کیسا ہے باہر کیف اس کرٹیسزم کے باوجود یہ اپروچ ایک پسندیدہ اپروچ ہے پاپولر اپروچ ہے اور اس کے ذریعے کافی اچھے آکوپیشنل ڈسیزنس لیے جا سکتے ہیں اور بہت سے ووکیشنل کاؤنسلر جو ہیں اس اپروچ کو استعمال کرنا پسند کرتے ہیں اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں Roe's career choice theory the California occupational preference survey یہ ایک اور اپروچ ہے اس اپروچ میں ہم دیکھتے ہیں کہ آکوپیشنل پریفرنس لوگوں میں کس طرح کی پائی جاتی ہیں رو نے ایک بہت دلچسپ تھیری جو ہے اس کو پرپوز کیا اور آپ دیکھیں گے کہ اس میں بہت ایک مختلف طریقے سے اور ایک مختلف اپروچ کے ساتھ اس چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح سے کس طرح کا بیک گراؤنڈ رکھنے والے لوگ مختلف طرح کی آکوپیشنل چوائسیز رکھتے ہیں the core feature of Roe's theory is its emphasis on person or non person orientation found in people بنیادی تصور جو اس تھوریٹیکل اپروچ میں دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو دو طرح کے لوگوں میں تقسیم کر سکتے ہیں یا یوں کہہ لیجیے کہ لوگوں کی دو کیٹیگریز ہوتی ہیں some people are person oriented and some people are non person oriented person people are the ones in other people and who like to be in the company of other people and who like to interact with other people non person or like to be on themselves who like to be alone who are reserved who are not very social in nature ان کو دوسروں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے میں یا دوسروں کے ساتھ زیادہ ٹائم اسپینڈ کرنے کے بجائے خود سے کام کرنا جو ہے وہ زیادہ اچھا لگتا ہے اور اس اپروچ رو کے اپروچ کے مطابق یہی ایک بنیادی کیریکٹرسٹک ہے جو اس بات کا تعین کرتی ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ کس قسم کی جاب چوائس لے گا this orientation plays a significant role in people's career choice whether one likes to be with other people or not affect one's career choice یعنی جو لوگ خود سے اپنے اپنے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اکیلے وقت گزارنا چاہتے ہیں یا یوں کہہ لیجیے کہ نان پرسن اویئنٹیڈ ہیں ان کو شاید کسی لیبوریٹری میں کام کرنا ایکسپیریمنٹس کرنا زیادہ پسند ہو یا بہت دور دراز کے علاقوں میں جا کر پہاڑوں میں جا کے کوئی ریسرچ کرنا ریگستانوں میں جا کے کوئی ریسرچ کرنا زیادہ اچھا لگے دوسری جانب جو لوگ پرسن اورینٹیڈ ہیں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ وقت گزارنے میں زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں زیادہ کمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں وہ شاید ایسے لوگ ہوں گے جو کہ آرٹس میں جانا پسند کریں انٹرٹینمنٹ کے شعبوں میں جانا پسند کریں ایسی جگہوں پہ جانا پسند کریں جہاں پہ پبلک ڈیلنگ ہو یا ان کو لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کا موقع ملے شاید وہ ٹیچر بننا پسند کرے یا وہ ٹرینر بننا پسند کرے سو so, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ the individuals who are not people would be seeking involve little interpersonal contact جو لوگ نان پرسن اوریئنٹیڈ ہیں ان کو انٹرپرسنل کانٹیکٹ والی جابس پسند نہیں آتی اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ایسی پوزیشنز میں جائیں جہاں ان کی زیادہ پبلک ڈیلنگ نہ ہو مثال کے طور پر اگر ایک بینک میں دونوں طرح کی اورینٹیشن والے لوگ کام کر رہے ہوں گے تو پرسن اورینٹیڈ شخص جو ہے وہ فرنٹ ڈیسک پہ بیٹھنا جو ہے وہ مائنڈ نہیں کرے گا لیکن نان پرسن اور چاہے گا کہ بینک میں کسی ایسے کونے میں بیٹھ کے کام کرے جہاں اس کے پاس کلیریکل کام ہو فائل ورک ہو اور اس کو پبلک ڈیلنگ بہت کم کرنی پڑے یا کرنی ہی نہ پڑے آخر اس تھیری میں جس اورینٹیشن کا ذکر کیا گیا ہے وہ آتی کہاں ہے کہاں سے ہے اور اس کی روٹ کیا ہے اس تھیری کے مطابق کسی بھی شخص کا جو چائلڈہڈ ایکسپیرئنس ہے the type of family that a a person has had as child determines the type of person is going to develop بچپن میں اپنے خاندان میں خاندان کے لوگوں کے ساتھ مختلف طرح کے تجربات رکھنے والے لوگ اور مختلف طرح کے اٹیچمنٹ رکھنے والے لوگ بڑے ہو کر مختلف طرح کی اور ڈیولپ کرتے ہیں Roe proposes that career choices make in life are a result of their childhood experience of relationships with their families ہم جانتے ہیں کہ ہر خاندان میں ریلیشن شپس کے مختلف طرح کے پیٹرنس پائے جاتے ہیں کچھ خاندان جو ہیں وہ زیادہ فلیکسیبل ہوتے ہیں زیادہ اوپن اپروچ رکھتے ہیں لوگ فیملی میں ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ انٹریکشن کرتے ہیں زیادہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں کچھ فیملیز ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ لوگوں میں بہت ڈسٹینس پایا جاتا ہے لوگ مختلف ممبرز جو ہیں پیرنٹس بھی بچے بھی بہن بھائی بھی وہ زیادہ ریزروڈ ہو سکتے ہیں زیادہ اوپن نہیں ہوتے اپنے پرسنل معاملات کے بارے میں زیادہ بات چیت نہیں کرتے تو اگر ہم ان دو طرح کی فیملی سسٹمز کو یا فیملی ریلیشن شپ پیٹرنس کو دیکھیں تو رو کی تھیری کے مطابق بڑے ہو کر دونوں طرح کے خاندانوں میں سے نکلنے والے بچے مختلف طرح کی پرسن اور نان پرسن اورینٹیشن ڈیولپ کریں گے اور یہی اورینٹیشن ان کی کیریئر چوائس کو افیکٹ کرتی ہے people with different types of experience of relationships with their family as a child will make choices differently according to Roe, whether people as children were reared in a warm family environment or a cold and aloof one determines if they are interested in other people or not. So if a child was brought up in a family that had warm relationships, close relationships, expression of attachment, love and affection, then that child is going to grow an orientation which is person oriented on the other hand if a child is brought up in a family where the atmosphere atmosphere is generally cold people are aloof then that child is going to develop an orientation which is non person oriented yani agar bachchon ko uh, محبت کے ساتھ یوں تو سبھی پیرنٹس جو ہیں وہ محبت کے ساتھ پالتے ہیں لیکن محبت کا اظہار افیکشن کا ایکسپریشن یہ تمام خاندانوں میں نہیں کیا جاتا loving the child is one thing and expressing your love is another some parents express their love and some parents don't کیونکہ وہ ضروری نہیں سمجھتے کہ بچے پر یہ ظاہر بھی کیا جائے کہ وہ ان سے محبت کرتے ہیں تو جہاں پر وارمتھ کا اظہار کیا جاتا ہے اور وارمتھ کا ایک احساس پیدا کیا جاتا ہے وہاں پہ بچہ جو ہے وہ دوسرے انسانوں میں دلچسپی محسوس کرتا ہے اور دوسرے انسانوں کی جانب وہ ایک اٹریکشن محسوس کرتا ہے لیکن جس خاندان میں یہ سکھایا جائے کہ ایک دوسرے سے ایک ڈسٹینس پہ رہنا چاہیے تو بڑے ہو کر وہ بچے دوسرے لوگوں سے ذرا ہٹ کر رہتے ہیں زیادہ ریزروڈ ہوتے ہیں اور اکثر اوقات زیادہ شائع یا انہیبیٹڈ بھی ہوتے ہیں children brought up in family environment that is warm and accepting grow in people uh, case is colleagues propose children idea idea that occupational roles can be divided in classes اگر ہم انہیں کو مد نظر رکھیں تو رو اور ان کے کلیگ کلاس کا یہ خیال ہے کہ ہم لوگوں کی آکوپیشنل چوائسیز کو دو طریقوں سے دیکھ سکتے ہیں یا یوں کہہ لیجیے دو کیٹیگریز میں دیکھ سکتے ہیں اور یہ کیٹیگریز جو ہیں یہ دو کنٹینیو آپ ہیں یعنی کنٹینیوم آپ جانتے ہیں کنٹینیوم سے مراد ہے ایک تسلسل کے ساتھ جب دو چیزیں یا دو کانسٹرکٹس یا دو ویریبلس دو ایکسٹریمس میں ہوں گے اور اس کے درمیان میں ان کی مختلف آ, یوں کہہ لیجیے کہ ڈگریز ہوں گی یا مختلف لیولس ہوں گے رو اور کلاس کا یہ خیال ہے کہ آکوپیشنل رولس کو اگر ہم دیکھیں تو ہم دو کنٹینیو پر ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ تقسیم ہوتے ہیں پہلا کنٹینیوم کیا ہے the first continuum has the extremes that go from or communication to orientation to resource utilization یعنی پہلا کنٹینیوم یہ ہوا کہ اس کی ایک ایکسٹریم پہ وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو کہ پرپز فل کمیونیکیشن میں دلچسپی رکھتے ہیں اور دوسری طرف وہ لوگ ہوں گے دوسری ایکسٹریم کے اوپر جو کہ ریسورس یوٹیلائزیشن میں دلچسپی رکھتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ ان میں سے کسی ایک طرح کی جاب کی وہ سلیکشن کر سکتے ہیں دوسرا کنٹینیوم ایسا ہے جس کی ایک ایکسٹریم پہ ہمیں دکھائی دیتا ہے orientation to interpersonal relations to orientation to natural phenomena کچھ لوگوں میں orientation to interpersonal relationships ہوتی ہے اور کچھ لوگوں میں orientation toward natural phenomena یعنی جو انٹرپرسنل ریلیشن شپس میں دلچسپی رکھنے والے لوگ ہوں گے وہ لوگوں کے ساتھ کام کرنا پسند کریں گے اور دوسری طرف جو نیچرل فنامنا میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ نیچر میں جا کے کام کرنا زیادہ پسند کریں گے جیسا کہ ہم نے بھی کہا کہ شاید وہ پہاڑوں میں جا کر وہاں پہ کوئی ریسرچ کرنا چاہے ریگستان میں کوئی ریسرچ کرنا چاہیں جنگل میں جا کر پودوں پر اور پتوں پہ کوئی ریسرچ کرنا چاہیں لیکن وہ یہ نہیں پسند کریں گے کہ کسی پلے گراؤنڈ میں بیٹھ کے بچوں کی ایکٹیویٹی کو آبزرو کریں اور اس کے بارے میں ریسرچ کریں چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگوں کی کیریئر چوائسیز ہیں وہ ان دونوں کنٹینیو کے مکسچر کی بنیاد پر ڈیویلپ ہوتی ہیں people make career choices according to where the stand on these two continuum آپ پہلے کنٹینیو میں کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں یعنی orientation to purposeful communication سے لے کے اورینٹیشن ٹو ریسورس یوٹیلائزیشن کے درمیان ویئر ڈو یو اسٹینڈ آپ لیفٹ پہ ہیں یا رائٹ پہ اور اسی طرح سے دوسرے کنٹینیوم میں بھی کیا آپ انٹرپرسنل ریلیشن شپس میں دلچسپی رکھتے ہیں یا نیچرل فنامنا میں ان دونوں چیزوں کو اگر ہم کمبائن کریں گے تو ہمارے پاس ہماری کیریئر چوائسیز جو ہیں وہ موجود ہوں گے جس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم دونوں جو کنٹینیو ہیں ان کی دونوں ایکسٹریمز کو اگر لے لیں تو مختلف کمبینیشنس بنا سکتے ہیں اگر پہلے کنٹینیوم پہ ایکسٹریم اے ہے اور دوسری بی ہے اور دوسرے کنٹینیوم پہ ایکسٹریم سی ہے اور ڈی ہے تو کمبینیشن اے اور سی کا کمبینیشن بھی ہو سکتا ہے اے اور ڈی کا کمبینیشن بھی ہو سکتا ہے بی اور سی بھی ہو سکتا ہے اور بی اور ڈی بھی رو کے سسٹم کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا کمبینیشن آ سکتے ہیں one career field for a person high on orientation to purposeful communication and orientation to interpersonal relations اس قسم کے لوگ آرٹس میں اور انٹرٹینمنٹ میں دلچسپی رکھیں گے اور ایسی جابس پسند کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے لوگ شاید ٹرینرز بھی اچھے بن سکتے ہوں اور شاید اس طرح کے لوگ اچھے ٹیچرز بھی بن جائیں ایک دوسرا کمبینیشن جو ہم دیکھتے ہیں کیریکٹرسٹکس کا اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ there are people who are high on orientation to purposeful communication and orientation to natural phenomena یعنی اگر آپ پرپز فل کمیونیکیشن میں بھی دلچسپی رکھتے ہیں اس میں آپ میں یہ ٹریٹ ہائی لیول پہ موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نیچرل فنامنا میں بھی ایک ہائی لیول uh, پر اسٹینڈ کرتے ہیں تو آپ کے لیے کون سی فیلڈس مناسب ہوں گی ایسے لوگ سائنس میں زیادہ کامیاب ہو سکتے ہیں ایسی جگہوں پہ زیادہ خوش رہ سکتے ہیں اور زیادہ کامیاب ہو سکتے ہیں جہاں پہ سرٹن طرح کے لاز استعمال ہوتے اور لاز اور پروسیجرس کے تحت کام کیا جاتا ہو لیگل میٹرز میں بھی یہ لوگ اچھے ثابت ہو سکتے ہیں ایک اور کمبینیشن جو ہمارے پاس تیسری طرح کا کمبینیشن آتا ہے کیریکٹرسٹکس کا وہ ہے people high on orientation to resource utilization and orientation to interpersonal relationships یعنی اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو کہ ریسورس یوٹیلائزیشن میں بھی ہائی ہیں اور انٹرپرسنل شپس میں بھی وہ ایک ہائی اسٹینڈنگ رکھتے ہیں ایسے لوگ بزنس اینڈ کانٹیکٹس میں کامیاب رہیں گے اور ایسی جگہوں پہ کامیاب رہیں گے جہاں پہ پرسویسو ٹیکنیکس استعمال کی جاتی ہیں مثال کے طور پہ these people can be good business managers they can be good executive they can be very successful in advertising agencies for example and they can make for example very good caption for the advertisements یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہیں لوگوں میں انٹرپرسنل ریلیشن شپس میں بھی دلچسپی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ریسورس یوٹیلائزیشن کی بھی مہارت یا اس کا اسکل یا اس کی ابلٹی رکھتے ہیں ایک چوتھی طرح کا کمبینیشن جو لوگوں کا ہو سکتا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں high on orientation to resource utilization and orientation to natural phenomena یعنی جن لوگوں میں یہ کریکٹرسٹک پائی جائے کہ وہ ریسورس یوٹیلائزیشن میں بہت اچھے ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ نیچرل فینومینا میں بھی ان کی اورینٹیشن پائی جاتی ہے تو اس طرح کے لوگ ایسی جابس کے لیے زیادہ سوٹیبل ہوں گے جہاں پہ ٹیکنالوجی کا استعمال ہوتا ہو اور جہاں پہ مشینری کا استعمال ہوتا ہو ان چیزوں کو سن کے شاید آپ کو اندازہ ہو کہ ہم نے کبھی یہ سوچنے کی کوشش نہیں کی کہ کیا ہم پرسن اورینٹیڈ لوگ ہیں کیا ہم مشین اورینٹیڈ لوگ ہیں یا ہم نیچرل فنامنا اورینٹیڈ لوگ ہیں and may be we are a combination of more than one اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ کسی شخص میں اگر ایک خصوصیت ہے تو بس اس کو مشینوں میں دلچسپی ہے یہ بڑا اچھا انجینئر بنے گا لیکن ہو سکتا ہے اس بچے کو مشینری میں بھی دلچسپی ہو اس کے ساتھ کھیلنے میں بھی وہ اس کا بھی شوق رکھتا ہو لیکن دوسری جانب اس کو پینٹنگ کا بھی شوق ہو تو شاید ایسا شخص ایک انجینئر کے بجائے ایک اچھا آرکیٹیکٹ بن سکتا ہے یا شاید ایک اچھا سافٹ ویئر انجینئر بن سکتا ہے یا ایک اچھا ڈیزائنر بھی بن سکتا ہے تو رو کی تھیری میں ہمیں اور اس کی اپروچ میں ہمیں دو چیزیں دکھائی دیتی ہیں ایک تو یہ کہ لوگوں کی پرسن یا نان پرسن اورینٹیشن جو ہے کیریئر چوائس اور دوسری جانب this career choice emerges from childhood experience اس کے ساتھ ساتھ رو نے یہ آئیڈیا بھی پرپوز کیا کہ جب لوگ کام کرتے ہیں اور کریئر کا انتخاب کرتے ہیں یا ان کا جو بھی آکوپیشن یا پروفیشن ہوتا ہے that is a way of expressing themselves آپ جس جگہ پہ کام کر رہے ہیں اور آپ نے مختلف جاب آپشنس میں سے جس آپشن کو منتخب کیا ہے وہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ آپ کس طرح کے انسان ہیں it's an expression of a person's real self یہاں پہ ایک چیز جو شاید ہمارے ذہن میں آنی چاہیے اور آپ کے ذہن میں بھی آئے گی وہ یہ ہے کہ کیا ہم ہمیشہ اپنی آکوپیشنل چوائسیز خود بناتے ہیں یہ تمام باتیں جن کا بھی ہم نے ذکر کیا یہ اس وقت درست ثابت ہوتی ہیں جب آپ کے پاس بہت سی ایک سے زیادہ جاب آپشنس یا ووکیشنل چوائسیز اویلیبل تھی اور آپ نے ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کیا لیکن اگر ہم ایک ایسی صورت حال کی بات کریں جہاں پہ کسی کے پاس کوئی خاص آپشنز موجود ہی نہیں تھی اور وہ مجبوری کے تحت کسی جاب کا انتخاب کرتا ہے تو شاید اس وقت ہم ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں یا وہ تمام چیزیں نظر انداز ہو جاتی ہیں جو کہ ہماری کیریئر چوائس میں اہمیت رکھ سکتی تھی بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو کہ پرسن اورینٹیڈ ہیں لیکن وہ مشینوں کے ساتھ کام کرتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مکینکل مائنڈیڈ ہوں گے اور ٹیکنالوجی میں دلچسپی رکھتے ہوں گے لیکن وہ پبلک ڈیلنگ میں کام کرتے ہیں بہت سے لوگ ہیں جو بہت اچھے فنکار بن سکتے تھے لیکن وہ کلیریکل کام کر رہے ہیں اور اسی طرح سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ شاید اچھے کلرکس بن سکتے تھے لیکن وہ کوئی اور کام کر رہے ہیں anyway we are talking about what the situation should be اور ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر ہمارے پاس آپشنس موجود ہوں اگر ہمارے پاس یہ آزادی ہو کہ ہم مختلف آکوپیشنل پارٹس میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں تو وہ اس بات کو انڈیکیٹ کر رہے ہوں گے کہ ہم کس قسم کے انسان ہیں اور ہماری اورینٹیشن جو ہیں وہ انسانوں کے حوالے سے کیسی ہیں anyway but this was just one of the various approaches available Roe کی اپروچ کو اگر ہم اپنے ذہن میں رکھیں اور اس کی بنیاد پر کسی شخص کیریکٹرسٹکس کی میجرمنٹ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے ہمارے پاس ٹولس موجود ہیں ایک ٹول جو اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے that is C O P S COPS اور C O P S California occupational preference survey developed by Knapp and colleagues بنیادی طور پر یہ ایک ریٹنگ اسکیل کی طرح سے استعمال کیا جاتا ہے اور مختلف طرح کی آکوپیشنل جو اوپننگز ہیں ان کے حوالے سے کسی شخص سے اس کی ریٹنگ لی جاتی ہے کہ کس حد تک وہ اس کو پسند کرتا ہے یا ناپسند کرتا ہے it is a four point scale that covers one sixty eight different occupational activities respondents ایک سے چار کیونکہ یہ فور پوائنٹ اسکیل ہے ایک سے چار کے درمیان اپنی لائک یا ڈس لائک بتاتا ہے کہ اس سرٹن آکوپیشنل ایکٹیویٹی کے لیے وہ اس کو کہاں پر ریٹ کرتا ہے کیا اس کو لائک یا پسند کرتا ہے یا ڈس لائک یا ناپسند کرتا ہے یا پھر ایک درمیانی رائے اس کے بارے میں رکھتا ہے 168 ایکٹیویٹیز کے بارے میں اس سے معلومات لینے کے بعد اس بات کا ایک تجزیہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ شخص جو ہے کس قسم کی کیریکٹرسٹکس رکھتا ہے آکوپیشن کے حوالے سے of C O P S is the California preference system inventory that covers nine cluster of occupation لیکن جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو سی او پی ایس کا سسٹم ہے اس میں there are six field which are called جب ایک سو اڑسٹھ مختلف طرح کی آکوپیشنل ایکٹیویٹیز کے بارے میں رائے لی جاتی ہے تو الٹیمیٹلی ہمارے پاس جو نتائج آتے ہیں یا جو کنکلوژ آتے ہیں ان کو ہم چھ کیٹیگریز میں دیکھ سکتے ہیں aesthetic B business linguistic scientific service and technical یعنی اس ٹول کو استعمال کرنے کے بعد یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے اس کی کریکٹرسٹکس بزنس کے حوالے سے زیادہ ریلیونٹ ہے استھیٹکس کے حوالے سے زیادہ ریلیونٹ ہے ٹیکنالوجی کے حوالے سے زیادہ ریلیونٹ ہے یا کسی اور شعبے کے حوالے سے تو آپ چھ طرح کے مختلف جو کیٹیگریز ہیں اس کے مطابق کسی شخص کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کہاں پر اسٹینڈ کرتا ہے ہاں، اس کے علاوہ دو اور اسکورس بھی اس سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں پروفیشنل ورسز اسکیل اور یعنی اس کو اس ٹول کو استعمال کرنے کے بعد ہم یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ کسی شخص میں پروفیشنل اورینٹیشن پائی جاتی ہے کسی خاص طرح اسکل کی اورینٹیشن پائی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کیا یہ شخص کسی ٹیبل پر کسی ڈیسک پہ بیٹھ کے کلیریکل کام کرنے کے لیے زیادہ سوٹیبل ہوگا یا کہ یہ آؤٹ ڈور آکوپیشن کے لیے یا ایکٹیویٹی کے لیے زیادہ سوٹیبل ہوگا سپرس ڈیولپمنٹ تھیوری رو کی تھیری سے مختلف ایک اور تھیری جو ہے ہمیں سپر نے دی رو کی تھیری میں جیسے کہ ہم نے کہا بنیادی اپروچ یہ ہے کہ کسی شخص کے بچپن کے جو ایکسپیرئنسز ہیں ان کی بنیاد پر وہ ایک سرٹن طرح کی اورینٹیشن ڈیولپ کرتا ہے اور وہ اورینٹیشن اس کی کیریئر چوائس کو متاثر کرتی ہے اور کیونکہ ہم اس چیز میں بلیو کر رہے ہیں تو جو ٹول اس کی بنیاد پر بنایا گیا ہے وہ اسی اورینٹیشن کی جانچ کرتا ہے اور اسی طرح کے ریزلٹس بھی دیتا ہے صبح کی اپروچ میں آ, تھوڑی سی مختلف بات کی گئی اور جو تھیری پیش کی گئی ہے اس کے لیے ظاہر ہے جو ٹول بنایا گیا وہ اسی تھیری کو ریپرزینٹ کرتا ہے تھیری میں بنیادی تصور یہ ہے کہ تمام لوگ آ, یوں سمجھ لیجئے کہ چودہ سال کی عمر سے آئندہ تمام زندگی بھر خاص ڈیولپمنٹل سٹیجز سے گزرتے ہیں اور یہ ڈیولپمنٹل اسٹیجز جو ہیں کسی بھی شخص کی ووکیشنل چوائسیز کی جو ہے نشاندہی بھی کرتی ہیں اور ووکیشنل چوائسیز یا ووکیشنل انٹرسٹ جو ہیں کسی انسان کے یا اس کے کیریئر انٹرسٹ جو ہیں مختلف اسٹیجز پر مختلف بھی ہو سکتے ہیں اور شاید تبدیل بھی ہوتے رہتے ہیں according to Super people go through five developmental stages from fourteen years of age onwards These stages are relevant to career choices that people make as as well aspirations that they have. ایک تو یہ کہ ہماری کچھ خواہشات ہیں یا ایسپریشنز ہیں اور دوسری جانب ہماری کیریئر چوائسیز بھی ہیں دونوں ایک بھی ہو سکتی ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں میں اختلاف ہو ہماری خواہش کچھ اور تھی لیکن کیریئر چوائس کچھ اور ہوئی لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری جو خواہش تھی وہی ہماری کیریئر چوائس بھی بنی The developmental stages define the vocational behavior that is expected of an individual at a particular stage. تو ہر پرٹیکولر اسٹیج پہ ہم کسی شخص سے ایک خاص طرح کے ووکیشنل بہیویئر کی توقع کر سکتے ہیں اب آ, یہ اسٹیجز اگر ہم دیکھیں یہ پانچ اسٹیجز کیا ہیں سب سے پہلی اسٹیج ہے کرسٹلائزیشن جو کہ چودہ سے اٹھارہ برس کی عمر تک رہتی ہے ٹو اسپیسیفکیشن سلسلہ زندگی میں یوں تو تھرٹی فائیو انہوں نے کہہ دیا لیکن شاید یہ سلسلہ تمام عمر بھی چلتا رہ سکتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ساری ووکیشنل چوائسیز اس سے ریلیٹڈ بہیویئر جو ہیں ایک سرٹن ڈیولپمنٹل پیٹرن میں چل رہے ہیں یعنی ہر اسٹیج کے اوپر ایک سرٹن طرح کا ووکیشنل بہیویئر اور ووکیشنل ایکٹیویٹی کسی شخص سے ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ووکیشنل میچورٹی کا بھی کانسیپٹ آ گیا جس سے مراد یہ ہوئی کہ ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ انسان اپنی ووکیشنل ایکٹیویٹیز کے حوالے سے میچورٹی کا بھی ایک لیول حاصل کرتا ہے ووکیشنل میچورٹی کو سپر کیسے ڈیفائن کرتے ہیں vocational maturity refers to the correlation between one's actual and expected vocational behaviour یعنی کسی شخص کے ایکچوئل اور ایکسپیکٹڈ ووکیشنل بہیویئر میں جو کو ریلیشن ہے وہ اس کی ووکیشنل میچورٹی کی نشاندہی کرتا ہے ہم اس سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ انسان سے توقع کی جاتی ہے کہ اس کا ایکسپیکٹڈ جو ووکیشنل بہیویئر ہے وہی اس کا ایکچوئل بہیویئر ہونا چاہیے اگر تو ایسا ہوگا ہر اسٹیج کے مطابق جو ایکسپیکٹڈ بہیویئر ہے آپ بھی وہی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ووکیشنل میچورٹی حاصل ہے لیکن دوسری جانب اگر آپ جس بہیویئر میں انڈلج کر رہے ہیں یا آپ کا جو موجودہ ایکچوئل ووکیشنل بہیویئر ہے وہ اس سے بہت کم ہے جو کہ آپ کا ایکسپیکٹڈ ووکیشنل بہیویئر تھا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ووکیشنل میچورٹی میں ایک لوور لیول پہ ہیں ابھی اس لیول پہ نہیں پہنچے دوسری جانب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے ایک لوور اسٹیج کے اوپر اس اسٹیج سے ہائر لیول کی میچورٹی حاصل کر لے اب ہر کیف یہ تو ہم دیکھیں گے کسی شخص کی جب ہم جانچ کرتے ہیں اس کی میجرمنٹ کرتے ہیں اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا ایکچوئل بہیویئر کیا ہے اور ایکسپیکٹڈ بہیویئر کیا ہے صرف اس وقت پھر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان دونوں میں کیا کورلیشن اور کتنا کورلیشن پایا جاتا ہے whatever they do at the workplace is an expression of this self concept صبح کی تھیری کے مطابق لوگ جب کام کرتے ہیں تو وہ ایکسپریشن اپنے سیلف ایکسپریشن کے لیے کام کرتے ہیں اور جو ان کی ایکٹیویٹیز ہیں ورک پلیس پہ وہ بھی دراصل ان کے سیلف کانسیپٹ کا اظہار کرتی ہیں اگر ہم یہ دیکھیں اسی اپروچ کو اگر مد نظر رکھا جائے تو اس کی میجرمنٹ کے لیے ہمارے پاس انسٹرومینٹ موجود ہے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی شخص کس ڈیولپمنٹل اسٹیج پہ موجود ہے اوکیشن کے حساب سے اس کا ایکسپیکٹڈ بہیویئر کیا تھا اور اس کا ایکچوئل بہیویئر کیا ہے the career maturity inventory C M I اور دا ووکیشنل میچورٹی انوینٹری یہ انوینٹری جو ہیں یہ ہمارے پاس موجود ہیں اور ان کی مدد سے ہم کسی بھی شخص کی ووکیشنل میچورٹی کی جانچ کر سکتے ہیں جو لیٹر ہے جو بعد میں آنے والا نام ہے وہ پہلے والے نام ہی کا ورژن ہے these seven scores are obtained from the C M I اگر آپ سی ایم آئی کو استعمال کریں جو کہ ہم نے کہا کہ دا کیریئر میچورٹی انوینٹری اس کو استعمال کرنے کے بعد آپ کو یہ اسکورس حاصل ہو سکتے ہیں ووکیشنل میچورٹی ایٹیٹیوڈ یعنی سب سے پہلی بات ہوئی جیسے کہ ہم کہہ رہے تھے کہ کوئی شخص ووکیشنل میچورٹی پہ کہاں اسٹینڈ کرتا ہے کیا اس کا جو ایکسپیکٹڈ بہیویئر ہے وہ اور اس کا ایکچوئل ووکیشنل بہیویئر دونوں میچ کر رہے ہیں تو یہ اس بات کی نشاندہی کرے گا کہ وہ سوشل ووکیشنل میچورٹی پہ کہاں اسٹینڈ کرتا ہے دوسری چیز جس کے بارے میں ہمیں اس سے انفارمیشن ملے گی وہ ہے ایٹیٹیوڈ اور یہاں پہ ہم ایٹیٹیوڈ کی بات کر رہے ہیں ووکیشن ریلیٹڈ سیلف نالج اور ووکیشنل کمپٹینس اس کیٹیگری میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے اس کی جو کمپیٹنس ہے ووکیشن کے حساب سے وہ کیا ہے اور اس کے بارے میں سیلف نالج کس حد تک ہے choosing a job problem solving occupational information and looking ahead یہ وہ باقی کی کیٹیگریز ہیں جن کے بارے میں ہمیں سی ایم آئی کی مدد سے انفارمیشن ملتی ہے اور ہم اس بات کا اندازہ کر سکتے ہیں اور اس بارے میں رپورٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے آگے کس حد تک دیکھ رہا ہے فور سائٹ اس کی کیا ہے ووکیشن کے حساب سے آپ پھر اس میں پرابلم سالونگ کی ابلیٹی جو کہ کسی ووکیشن کے حساب سے درکار ہے وہ موجود ہے یا نہیں اور کس حد تک موجود ہے اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر دیکھا جائے تو سائیکالوجسٹ نے شاید ہی زندگی کا کوئی پہلو ہو جس کے لیے کوئی میجرمنٹ انسٹرومینٹ نہیں بنایا ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں measurement of personal characteristics for job placement اور اس کے بھی کتنے مختلف طرح کے پہلو ہیں جن کے لیے ریسرچ کی گئی اور جن کے لیے مختلف طرح کے انسٹرومینٹس بنائے اور آپ چاہے کسی کے ووکیشنل انٹرسٹ کو میجر کرنا چاہیں یا ووکیشنل میچورٹی کو آپ کے لیے اس کے لیے کوئی نہ کوئی ٹول موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کسی بھی جاب کے لیے جیسے کہ ہم نے پہلے کا محض کسی شخص کا انٹرسٹ کافی نہیں اور اس کے ساتھ ساتھ صرف یہ بھی کافی نہیں کہ آپ کے پاس اس جاب کے لیے ریکوائرڈ کیریکٹرسٹکس ہیں یا کہ نہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ورک ورک پلیس اور of the setting they also play a very very important role in persons career choice and placement بہت سے لوگ کسی بھی بہت اچھی اٹریکٹو آفر کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں کیونکہ ان کے خیال میں جو ورکنگ انوائرمنٹ ہے وہ ان کی پسند کا نہیں ہوگا یا وہ ایک تھریٹنگ قسم کا انوائرمنٹ ہوگا کچھ لوگوں کو یہ پسند نہیں ہوتا کہ جس جگہ پہ وہ جا کے کام کریں گے وہاں پہ بہت زیادہ سختی کی جاتی ہے دوسری جانب کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایسی جگہوں پہ کام نہیں کرنا چاہتے جہاں پہ کسی قسم کا کوئی ڈسپلن نہیں ہوتا یعنی کچھ لوگ ڈسپلن پسند کرتے ہیں اور کچھ لوگ ڈسپلن پسند نہیں کرتے کچھ لوگ شور شرابے والی اور بہت زیادہ پاپولیٹڈ ورک پلیس پسند کرتے ہیں جبکہ کچھ لوگ پسند کرتے ہیں کہ ان کا آفس الگ سے ہو ایک کونے میں اور زیادہ ڈسٹربنس کا ان کو سامنا نہ ہو اور اپنے دیگر کلیگ سے ساتھ وہ ای میل کے ذریعے ہی رابطہ کر لیا کرے ان کو زیادہ کسی میٹنگ میں بھی نہ جانا پڑے اور زیادہ کسی کے ساتھ گفتگو بھی نہ کرنی پڑے سو سائیکالوجسٹ نے اس ایریا کو بھی ایکسپلور کیا ہے اور اس کے لیے بھی ہمارے پاس بہت سے انسٹرومینٹس موجود ہیں جسے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی بھی ورک پلیس کی کیا کریکٹرسٹکس ہے اس کے کیا فیچرس ہیں اور کس طرح سے وہ کریئر چوائس کے ساتھ بھی ریلیٹڈ ہو سکتے ہیں people's vocational choices are affected by the features of the workplace some of the instruments have measured characteristics of the work environment اب جو سائیکولوجسٹ جنہوں نے اس شعبے میں زیادہ کام کیا وہ بنیادی طور پر انوائرمنٹل سائیکولوجسٹ ہیں جہاں آپ کو دوسرے ٹیسٹ اور دوسری تھیریز مثال کے طور پہ جب ہم نے ابھی بات کی پرسنل کیریکٹرسٹکس کی یا اس سے پہلے اگر آپ ووکیشنل انٹرسٹ کے ٹیسٹ کو دیکھیں تو ان میں سے بہت سے ٹیسٹ جو ہیں وہ نائنٹین ففٹیز میں سکسٹیز میں اور سیونٹیز میں ہی ڈیولپ کر لیے گئے تھے اور ان میں سے کچھ اتنے اچھے ٹیسٹ تھے اتنے اچھے میجرز تھے جن کو اب کچھ خاص تبدیل کیے بغیر ہم آج بھی استعمال کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے انسٹرومینٹس ہیں جن کی ریویژنس کی گئی اور ہمارے پاس ان کے ریوائز ورژنس بھی موجود ہیں اگر آپ ان میجرز کو دیکھیں جو کہ ورک پلیس کی کیریکٹرسٹکس کو میجر کرتے ہیں تو آپ کو دکھائی دے گا کہ وہ زیادہ تر سیونٹیز میں یا ایٹیز میں یا نائنٹیز میں ڈیولپ کیے گئے اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ انوائرمنٹل سائیکالوجی جو ہے وہ سکسٹیز اور ارلی سیونٹیز میں شاید اس طرح سے موجود نہیں تھی جیسے کہ آج موجود ہے تو انوائرمنٹل سائیکالوجسٹ نے جہاں زندگی کے اور مختلف پہلوؤں کے انوائرمنٹ کا مطالعہ کیا وہاں پہ انہوں نے ورک پلیس کے ماحول اس کے انوائرمنٹ یا اس کی اکالوجی کو بھی اسٹڈی کیا اور اسی کے نتیجے میں ہمارے پاس کچھ ٹولس آج موجود ہیں اس سلسلے میں اگر ہم دیکھیں تو ایک نام جو ہے وہ بہت زیادہ پرومنٹلی ہمیں دکھائی دیتا ہے اور وہ ہے موس کا نام موس نے ایک ایسا سسٹم بنایا جس کے تحت ہم ورک پلیس کے انوائرمنٹ کو اور اس کی فیچرز کو ہم کیٹیگرائز کر سکتے ہیں اور اس کا باریک بینی کے ساتھ مطالعہ کر سکتے ہیں Moose proposed a classification system of six characteristics of environment along with examples of each. Moose نے مختلف طرح کے ورک انوائرمنٹ جو ہیں ان کی اسٹڈی کی ان کا مطالعہ کیا اور اس کے بعد انہوں نے ایک کیٹیگری سسٹم دیا جس کے مطابق ہم کیٹیگرائز کر سکتے ہیں کہ کون سا کون سی ورک پلیس کس کیٹیگری میں فال کرتی ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بتایا کہ مثال کے طور پر اس کیٹیگری کے جو ہے ایکچوئل سچویشن ہمیں اس ماحول میں دکھائی دے گی کیریکٹرسٹکس جب ہم دیکھتے ہیں کسی بھی ورک پلیس کی تو موز کے مطابق سب سے پہلی کیریکٹرسٹک جو ہے that is about the physical dimensions اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اکولوجیکل ڈائمینشنس وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی ورک پلیس انوائرمنٹ میں اگر ہم دیکھیں تو پہلا فیچر یا پہلی چیز یا کیریکٹرسٹک جو ہے that is about the physical think architectural design for example یعنی اکولوجیکل ڈائمینشن میں جو چیزیں کیریئر uh, چوائس پر اثر انداز ہو سکتی ہیں ان میں کیا کچھ شامل ہے آرکیٹیکچرل ڈیزائن کیا ہے مسئلہ یہ کہ بلڈنگ کس طرح کی بنی ہے اگر آپ نے کبھی ہاسپٹلس کی سیٹنگ کو نوٹ کیا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی دیواروں پر سرٹن طرح کا پینٹ کیا جاتا ہے جو کہ کسی اور آفس میں نہیں کیا جاتا خاص طرح کے رنگ استعمال کیے جاتے ہیں ہاسپٹل کی دیواروں کے پینٹ کا رنگ کچھ اور ہوتا ہے بینک کی دیواروں پر اس قسم کے کلرز نہیں کیے جاتے لیکن اگر آپ کسی ہوٹل یا ریسٹوراں کی بات کریں تو وہاں پر دیواروں کا رنگ کسی اور طرح کا ہوتا ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ڈائمینشن جو ہے یہ مختلف طرح کے ورک پلیس پر مختلف ہو سکتی ہے اسی طرح سے آرکیٹیکچرل ڈیزائن بھی جو ہے بلڈنگ کا وہ بھی اس ورک پلیس کی اور ورک کی نیچر کے مطابق مختلف ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے دوسری چیز جو ایکولوجیکل کیٹیگری میں آتی ہے وہ ہے جو گرافک لوکیشن یعنی وہ جو ورک پلیس ہے وہ کس جگہ پر واقع ہے کس ریجن میں ہے اگر کسی شہر کے اندر ہے تو شہر کے کس علاقے میں ہے اور وہ علاقہ یا لوکیشن جو ہے بذات خود بھی اہمیت رکھتا ہے کیونکہ اس کے ارد گرد کا ماحول جو ہے وہ بھی اس کی ایک ایڈیشنل کیریکٹرسٹک ہوتا ہے اور اسی کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ٹریولنگ اور ٹرانسپورٹیشن بھی اس کا پارٹ بن جاتی ہے دین ویدر کنڈیشنس جس جگہ پہ ورک پلیس ہے اور ورک سیٹنگ جہاں پر ہے وہاں پر ویدر کی کیا کنڈیشن ہے کس طرح کا کلائمیٹ پایا جاتا ہے کس طرح کا موسم ہے گرم ہے سرد ہے زیادہ بارش والا ہے یا کہ خوش موسم رکھتا ہے for many people these things also affect career choices دوسری کیٹیگری جو کہ ورک پلیس کی کیریکٹرسٹک سے تعلق رکھتی ہے موز کے مطابق وہ ہے بہیورل سیٹنگ یعنی اس آرگنائزیشن میں جو بہیویئر کا پیٹرن ہے وہ کس طرح کا ہے یا اس ورک پلیس میں کس طرح کے بہیویئر جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں اس کی جو مثالیں وہ دیتے ہیں وہ یہ ہیں آفس ہوم اسٹور تینوں کو اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ مختلف طرح کے بہیویئر پیٹرنس ہوتے ہیں گھر میں کسی اور طرح کے آفس میں کسی اور طرح کے اور اسٹور میں کسی اور طرح کے حالانکہ اسٹور جو ہے وہ بھی ایک آفس ہے اپنے طرح سے لیکن وہاں پر بزنس ہوتا اور آفس میں بزنس نہیں ہوتا جس کا مطلب یہ ہوا کہ تینوں طرح کی جگہوں پر بہیویئر پیٹرن اور بہیویئر سیٹنگ جو ہیں وہ مختلف ہوں گی تیسری کیریکٹرسٹک جو ہے دیٹ از آرگنائزیشنل اسٹرکچر یعنی ورک پلیس میں جو آرگنائزیشن ہے اس کا اسٹرکچر کس قسم کا ہے مثال کے طور پر موسس کی جو ایگزامپل دیتے ہیں وہ ہے percentage of women in the student body for example educational institution number of people per household اگر ایک لوکیلٹی کی بات ہے تو اس میں لوگ جو ہے ہر ہاؤس ہولڈ میں کتنے کتنے لوگ ہیں آبادی کا کیا تناسب ہے and average age of group جس گروپ کے ساتھ ہمارا کانٹیکٹ ہوگا وہ تقریباً کس عمر کے لوگ ہوں گے بہت سے لوگوں کے لیے یہ چیز بھی میٹر کرتی ہے دین دیر از اندر کریکٹرسٹک کریکٹرسٹکس آف انہیبیٹنس وہاں پر پائے جانے لوگوں کی جو خاص طرح کی عادتیں ہیں یا ان کے خصائص ہیں وہ کیا ہیں مثال کے طور پہ اگر آپ کسی ایک سرٹن یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو وہاں اسٹوڈینٹس کس طرح کی کھانے اور پینے کی عادات رکھتے ہیں وہ ووٹ دیتے ہیں یا نہیں دیتے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں یا نہیں کرتے this is also an important feature for many people when they are making a career choice the next feature is psychosocial and organizational climate یعنی جس ورک پلیس کی ہم بات کر رہے ہیں اس کا سائیکو سوشل ماحول کس طرح کا ہے اس میں ورک پریشر کس طرح کا ہے انکریجمنٹ آف پارٹیسپیشن کیا ہے آپ اگر اپنا کام کریں گے آپ کو کتنی ری انفورسمنٹ ملے گی orientation toward helping people with personal problems اور اس کے بارے میں جب آپ کے پرسنل پرابلمس ہوں گے اس کے حوالے سے اس ماحول میں کیا اورینٹیشن پائی جاتی ہے اور فائنلی آخری کیریکٹرسٹک جو ہمیں دکھائی دیتی ہے موس کے سسٹم میں دیٹ از فنکشنل اور ری انفورسنگ پراپرٹیز یعنی اس ماحول میں کن چیزوں کو ری انفورس کیا جاتا ہے کن کو انکریج کیا جاتا ہے مثال کے طور پہ کیا اگریسونیس کو اگر آپ ایک فٹ بال میچ کی بات کریں تو اگریشن کو انکریج کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا آ, یا یوں کہہ لیجیے کہ اس کو ہم اس کے لیے ہم اسٹرکٹ رولز اینڈ ریگولیشن رکھتے ہیں یا کہ نہیں چنانچہ اگر ہم اس سسٹم کو دیکھیں تو ہم اس کیٹیگری سسٹم کو استعمال کرتے ہوئے کسی بھی ورک پلیس کی اسیسمنٹ کر سکتے ہیں یعنی اس کے فزیکل ڈائمینشن میں ہم اس کو کہاں ریٹ کرتے ہیں جگریفک لوکیشن میں کہاں پہ اس کو ریٹ کرتے ہیں اس کے انوائرمنٹ کو اس کے کلائمیٹ کو اس کی پرسنل انٹریکشن اور بہیویئر سیٹنگس کو اور اس کی سائیکو سوشل پلیسمنٹ کو جس کا مطلب یہ ہوا کہ جاب ڈسیزن میکنگ میں جہاں ہم پرسنل کیریکٹرسٹکس کو میجر کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم ورک پلیس کی بھی کیریکٹرسٹکس کی میجرمنٹ کرتے ہیں ان دونوں کو جب ہم آپس میں اکٹھا کر لیں گے تو شاید ہمارے لیے زیادہ آسان ہو جائے گا اس بات کا فیصلہ کرنا کہ پرسن ایکس وائی زی جو ہے وہ جاب اے بی سی کے لیے سوٹیبل ہے یا کہ نہیں کیونکہ characteristics of the place workplace جو ہے وہ اس پہ مبنی ہوں گی کہ جو شخص کیریئر چوائس کرنے والا ہے اس کی کیا پریفرنسز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی اپنی جو کریکٹرسٹکس ہیں کیا وہ دونوں میچ کر رہی ہیں یا نہیں عام طور پہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ڈسیزن میکنگ کوئی فرد خود نہیں کرتا عام طور پہ جب ہم کسی ووکیشنل کاؤنسلر کے پاس جاتے ہیں یا کیریئر گائیڈنس سائیکولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں تو وہ ان چیزوں کو ہمارے لیے حل کرتا ہے وہی یہ ٹیسٹنگ اور میجرمنٹ کرے گا اور وہی اس بات کا فیصلہ کرنے میں ہماری مدد کرے گا کہ کیا ہماری کریکٹرسٹکس جاب کے مطابق ہیں یا نہیں اور آیا ورک پلیس کی کریکٹرسٹکس وہی ہیں جو مجھے درکار ہیں یا کہ نہیں سو ہم کنکلوژ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیریئر ڈسیزن میکنگ میں ایک سے زیادہ چیزیں اہمیت رکھتی ہیں or qualification or skill or interest or personal characteristics traits and finally the characteristics of the workplace اگر ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کیریئر ڈسیزنس کیے جائیں تو ہم شاید ایک بہت اچھا ڈسیزن کر لیں اگلے لیکچر میں ہم کوشش کریں گے کہ اسی قسم کے ایک اور دلچسپ موضوع کے بارے میں بات کریں تب تک اپنا خیال رکھیے اللہ حافظ